السلام علیکم معذرت جناب وہ کٹ گیا تھا میں نے جی میں صرف اتنا حل کرنا چاہتا ہوں دو باتیں سمجھ نہیں آ رہی اس کتاب میں اثر ابن عباس کی تعویل ہو رہی ہے جی جی جی جی دوسری بات اچھا اثر ابن عباس کی جب تعویل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اثر میں جو کچھ ہے اس کے مفہوم کو صحیح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی پیدا ہو سکتا ہے اور پھر آگے تجویز کا لفظ آیا ہوا ہے آپ کر رہے ہیں وہ تجویز جیت فرمایا بات یہ ہے کہ پھر اثر ابن عباس کی تعویل کا کیا مطلب ہے تعویل کر کے آپ مانا کیا کریں گے جی آپ اثر ابن اباس کیا مانا کریں گے وہ بات کی بات ہے آپ یہ بتائیں کہ بات نہیں ہے بات تو ہے نا حضرت کا معنیٰ تو آپ کریں گے حضرت عباس کا معنی ہمیشہ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیشہ ایک کتی ہوتی ہے دلیل ایک زنی ہوتی ہے زنی کو کتی کے ساتھ پھیرا جاتا ہے ان کی ہے نبی نہیں آنا ہاں نہیں حضرت اعتماد کرتا ہے کم نہیں ہوتا نہیں حضرت حضرت کیا ہے کہ یہ جو لفظ آسمان یا کسی کوئی نبی تجویز کیا جائے یہ تجویز کا لفظ آپ کے تعویل جو کر رہے ہیں بھارت اس کو باطل قید ہے پہلے پوری کتاب میں کہیں گے یہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبی آئے گا یہ آ سکتا ہے تجویز کا مطلب کیا مطلب ہے کیا یہ مجوز نبوت حضور کے بعد مجوز اللہ تعالیٰ سمجھ اتا فرمائے اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے یہ کتاب ختم کی تائید میں ہے اس کی اخبار میں نہیں ہے وہ آپ دعویٰ کرتے رہے بات جو ہو رہی ہے کہ اس میں تجویز بھی کرتے رہے کیا فرق پڑتا ہے جی بات میں نے آپ کو سمجھا رہی تھی میں نے سمجھائی ہے کسی وقت نہیں نہیں حضرت بات یہ ہے سکتے ہیں سرگودا کام ہے آپ کے نہیں مطلب میں آپ کو جتنا میں سمجھانا تھا میں نے سمجھا ہے لیکن آپ جو ہے میرے آدمی آپ جو سمجھا رہے ہیں وہ ہم آپ کے سمجھ میں کسی سمجھ والے کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ تجویز کا سمجھ میں نہ آئے تو میری آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ اپنی سمجھ کریں میں نے آپ کی سمجھ کو تو بند کرنے کا ذمہ داری نہ لی ہے نہ میں آپ سے کہتا ہوں جو آپ کی سمجھ میں آتا اس کے مطابق چلتے رہے اچھا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک یہ تصویر ٹھیک میں نے جو بات آپ کو سمجھا ہے وہ کی بھی قائل ہے مکانی کی بھی قائل ہے ایک آدمی کی نہیں ہے گزارش یہ ہے کہ اگر ایک آدمی پوری کتاب میں وہ شکیدہ پیار کرتا ہے اور ایک جگہ کفر کر جائے تو وہ سارے پر پانی پھر جائے گا یہ کیسے عجیب بات ہے ساتھ ساتھ نبی ماننا اور یہاں پر یہ کہنا کہ تجویزی نہیں ہے یعنی اچھا ایمانداری سراوت کی آپ کو جی جی آواز تو آ رہی ہے ہاں، میں ایسے وقت لے کر آپ آ جائیں آپ نے میں نے تو نہیں سمجھا ہاں، وہی وقت نکالتا حضرت فون تو ہوتا ہے اسی لیے کہ بھائی چلو کہ مسئلہ آدمی پوری ہو جائے میں نے باہر چاہتی ہے سمجھنے والے کی اتنا کافی ہے چلو آپ اتنا تو بتا دیں کہ کا لفظ کیوں آیا